ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے دین رسول پاک کا سے قیام ہے پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے دین رسول پاک کا سے قیام ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اے مومنو نماز کو کرنا تم قضا قرآن میں صاف یہ کہتا ہے قبریا اے مومنو نماز کو کرنا تم قضا قرآن میں صاف یہ کہتا ہے کبریا ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے مرنے کے بعد حشر میں دولہ بنائے گی سہران جات کا یہ سر پر اڑھائے گی مرنے کے بعد حشر میں دلہا بنائے گی سہران جات کا یہ سر پر اڑھائے گی ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے اے مومنو یہ دین کی دولت نماز ہے ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے اے مومنو یہ دین کی دولت نماز ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے مضبوط پکڑو ہاتھ سے پایا کا یہ مرتبہ خدا نے بتایا نماز کا مضبوط پکڑو ہاتھ سے پایا نماز کا یہ مرتبہ خدا نے بتایا نماز کا ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے